اعلان جنگ جب کوئی قوم شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کرے اور اسلامی حکومت کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کر لے تو اس کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو باضابطہ الٹیمیٹم دیا جائے اور ایفاء عہد کے لیے کافی مہلت دینے کے بعد جنگ چھیڑی جائے سورہ انفال ترجمہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت اور بد عہدی کا خوف ہو تو ان کا معاہدہ برابری کو ملحوظ رکھ کر ان کی طرف پھینک دو برابری کو ملحوظ رکھ کر معاہدے کو پھینک دینے کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو صاف طور پر مطلع کر دیا جائے کہ تمہارے معاندانہ افعال ایسے ہیں جن کی بنا پر ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں رہا اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہ اپنے افعال سے باز آتے ہیں یا نہیں اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے اس عام قاعدے سے صرف وہ حالت مستثنا ہے جبکہ فریق ثانی کی طرف سے سریح نقض عہد کا ارتقاب یا کھلی جنگ کا اقدام ہوا ہو جیسا کہ کفار مکہ کی طرف سے ہوا تھا اس صورت میں حکومت اسلامی کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے تو بلا اعلان جنگ اس پر حملہ کر دے جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ترجمہ یعنی ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو اور یہ اس طرح کہ انہیں کسی کے ہاتھ کہلا بھیجا جائے کہ عہد ٹوٹ چکا علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ترجمہ یعنی ان کو خبر کر دو کہ تم نے معاہدہ فسخ کر دیا ہے تاکہ اس علم میں تم اور وہ برابر ہو جائیں کہ تم ان کے دشمن اور وہ تمہارے دشمن ہو گئے اور اب تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد باقی نہیں رہا اظہری کا قول ہے ترجمہ جب تمہارا کسی قوم سے عہد ہو اور تمہیں اس سے نقض عہد کا خوف ہو تو یہ خوف ہونے کے ساتھ ہی ان پر نہ ٹوٹ پڑو بلکہ ان کو خبردار کر دو فقہائے مجتہدین نے صرف اطلاع دینے کو بھی کافی نہیں سمجھا ہے بلکہ اس نقض عہد کرنے والی قوم کو مہلت دینے کی بھی سفارش کی ہے تاکہ اگر وہ اپنے معاندانہ رویے کی اصلاح کرنا چاہے تو کر لے اس باب میں اسلامی قانون کی اصلی اسپرٹ صدر اول کے ایک واقعے سے معلوم ہو سکتی ہے جس میں خوش قسمتی سے ہم کو بہت سے اکابر فقہ کے فتوے ملتے ہیں عبد الملک صالح کے ایام ولایت میں جب قبرص کے لوگوں نے بد عہدی کی تو اس نے لیس بن سعد مالک بن انس سفیان بن اوینا موسیٰ بن آین اسماعیل بن عیاش یاحیا بن حمزہ ابو ابوساق فضاری وغیرہ ممتاز فقہا سے استفسار کیا کہ فم بز الہم اللہ سوا کا حکم اس معاملے میں جاری ہو سکتا ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے تو کس صورت سے اس پر فقہا نے جو جواب دیے ان میں سے چند یہاں نقل کیے جاتے ہیں لیس بن سعد نے لکھا ان کو ایک سال کی مہلت دی جائے تاکہ باہم مشورہ کر لیں جو کوئی ذمی بن کر بلاد مسلمین میں آنا چاہے یہاں آ جائے جو بلاد روم کی طرف ہجرت کرنا چاہے وہ وہاں چلا جائے اور جو قبرص ہی میں رہ کر لڑنا چاہے اس سے تم لڑنے کے حقدار ہو امام مالک رحمت اللہ نے لکھا میری رائے میں فسخ معاہدہ میں جلدی نہ کرنی چاہیے بلکہ ان پر اتمام میں حجت کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتِمُوا و الم إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ مدتم بس اگر وہ تمہارے ڈھیل دینے پر بھی باز نہ آئیں اور بے وفائی پر اصرار کریں اور تم دیکھو کہ عذر ان پر ثابت ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ ان پر حملہ کر دو موسیٰ بن آیون نے لکھا اس سے پہلے جب کبھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو حکام نے ہمیشہ مہلت دی ہے بہت ممکن ہے کہ اہل قبرص کے عوام اس فعل میں نہ شریک ہوں جو ان کے خواص کر رہے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان سے عہد قائم رکھا جائے اور شرائط صلح پوری کی جائے اگرچہ ان میں کچھ مفسد لوگ موجود ہیں اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عہد شکنی کرنے والے معاہدین کو کافی مہلت دینی چاہیے ان کے عہد خلافت میں عمیر سعد نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں اربسوس ایک مقام ہے جہاں کے لوگ دشمن کو ہماری خفیہ خبریں پہنچاتے ہیں اور ہم کو دشمن کی خبریں نہیں دیتے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ پہلے تم ان سے جا کر کہو کہ ہم تم کو ایک بکری کی جگہ دو بکریاں اور ایک گائے کی جگہ دو گائیں اور اسی طرح ہر چیز کے عوض دگنی چیز دیں گے تم اس جگہ کو چھوڑ دو اگر وہ مان جائیں تو بہتر ورنہ ان کو مطلع کر دو کہ ہمارا تمہارا عہد ختم ہوا پھر انہیں ایک سال کی مہلت دو اور اس مدت کے ختم ہونے پر انہیں وہاں سے نکال دو